تم فرماؤ سب اپنی کینڈے اندز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راپر ہے